ہے ہماری اردو زبان میں ایسا کوئی لفظ نہیں جو اس مفہوم کو پورے طور پر ادا کر سکے گویا اس مفہوم کو ادا کرنے سے ہماری اردو زبان کے الفاظ قاصر ہیں کامیاب ترجمہ کرتے ہیں لیکن وہ یوں سمجھنا چاہیے کہ وہ پورے مفہوم کو ادا نہیں کرتا فلاح عربی زبان میں کہتے ہیں دنیا اور آخرت کی خوشحالی دنیا میں بھی اور آخرت میں دونوں جگہ جو خوشحالی حاصل ہو اس کو فلاح سے تعبیر کیا جاتا ہے گویا وہ ایمان والے فلاحیاب ہیں کون آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کچھ صفات ان کی کچھ خوبیوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن صفات اور خوبیوں کی وجہ سے ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دنیا اور آخرت کی خوشحالی کا فیصلہ کیا گیا پہلی خوبی اور صفت تو یہ ہے اللہ فی صلاح دین ہو جو اپنی نماز میں خوشبو کا اہتمام کرتے آگے دوسری آیت میں ولدین ہوں لبل اور جو لوگ لغو سے اعراض اور کنارا کشی کرتے ہیں آگے اور خوبیاں بیان کی گئی ہیں کیونکہ اس وقت مجھے اسی دوسری آیت کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب فلاح یاب دنیا اور آخرت کی خوشحالی پانے والے اہل ایمان کی جو صفات خوبیاں بیان فرمائیں ان میں ایک خوبی یہ ہے اللہ موردون جو لب و چیز سے اعراض اور کنارہ کشی کرتے ہیں اس آیت کی دو تفسیریں کی گئی لفظ لب کے معنی الگ الگ دو بیان کیے جاتے ہیں ان کے پیش نظر اس آیت کے مطلب بھی دو ذکر کیے گئے ہیں کا ایک مطلب تو یہ ہے بےحدا بات اور بےحدا سلو جس کا اب آیت سے جوڑ یوں ہوگا ولدین ہوں انل لب مور جو لوگ بےحدا بات اور بےحدا سلوک کرنے والوں سے اعراض اور کنارا کشی کرتے ہیں یعنی کوئی آدمی اگر ان کے ساتھ نامناسب ناروا اور غلط بات کرے یا نامناسب ناروا سلوک کرے تو وہ اس کا کوئی جواب ترکی ب ترکی ایک کا جواب پتھر سے نہیں دیتے بلکہ اعراض کرتے ہیں اور ان ایسی باتوں اور ایسی حرکتوں کا جواب دینے سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں کنارا کشی اختیار کرتے ہیں یہ تو اس کا پہلا مطلب ہوا چنانچہ حضرات انبیاء علیہ السلام سلاد سلام کا شیوا اور ان کا طریقہ کار یہی رہا ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ نامناسب سلوک کرتے ہیں یا بےحولہ گفتگو کرتے ہیں تو وہ حضرات اس کا جواب دینے کے بجائے اس سے علاحدگی اور کنارا کشی اختیار کرتے ہیں ویسے شریعت نے اپنے اصول اور قانون کے پیش نظر کوئی آدمی اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرے ناروا سلوک کرے نامناسب معاملہ کرے کسی کے ساتھ تو اس کو جس کے ساتھ یہ غلط سلوک کیا گیا ہے یا بےحدا بات کی گئی ہے شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ ایسے آدمی سے اتنی جتنی اس نے اس کے ساتھ بات کی یا جیسا اس نے اس کے ساتھ سلوک کیا ویسا بدلا اس کو دے دی جس کو انتقام سے تعبیر کیا جاتا ہے جزاؤ سید سید بھی کہ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے قرآن نے ایک اصول بدلا دیا شریعت اجازت دیتی ہے کوئی آدمی آپ کو نامناسب طریقے سے آپ کے ساتھ پیش آوے تو اتنا ہی اسی طرح آپ اس کو بدلا دیں گنجائش وہاں تم فا میں تم بھی میں دوسری جگہ پر اور باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تم کسی سے بدلا اور انتقام لو تو فاقبو بے مثل ماؤ کہ تم بھی ان کی طرف سے تمہارے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے اتنا ہی آپ ان سے بدلا لو اس سے زیادہ نہیں ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ليس عليهم من سبيل تیسری ایک آیت ہے قرآن کی کہ اگر کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی گئی ہے تو وہ آدمی اگر سامنے والے سے ایسا ہی بدلہ اس سے لیتا ہے فاولئك ليس عليهم من سبيل بے سبیل بے سبیل بے سبیل فاولئك ما عليهم من سبیل ان کے اوپر کوئی بھیڑ رشتہ نہیں ہے یہ تینوں آیتیں اس بات کی اجازت دیتی ہیں کہ اگر کسی آدمی کے ساتھ کوئی نامناسب غلط ظلم و زیادتی والا سلوک کیا گیا معاملہ کیا گیا اس کے ساتھ بے گفتگو کی گئی تو وہ اس کے جواب میں ویسا ہی سلوک ویسا ہی معاملہ ویسی گفتگو اس کے ساتھ کرنا چاہے تو اس کے حق میں اس کی اجازت اور گنجائش ہے لیکن حضرات انبیاء علیہ السلام والسلام اور ان کے جو حقیقی وارث ہیں ان کے جو حقیقی جانشین ہیں وہ شریعت کے لیے ہوئے اپنے اس حق کو استعمال نہیں کرتے بلکہ سامنے والے کے ساتھ درگزر اور معافی کا معاملہ کرتے ہیں وہ اس کے ساتھ ویسا ہی ناروا سلوک نہیں کریں گے جیسا اس نے کیا وہ اینٹ کا جواب پتھر سے اور جواب ترکی ب ترکی نہیں بلکہ وہ درگزر سے کام لیتے ہیں ان تینوں آیتوں میں جہاں اصل قاعدہ بتایا گیا وہاں آگے جو بہتر چیز ہے اس کو بھی ذکر کیا گیا جزا سیادن مس بے مسیا بے مسیا فمن افا و اسلحہ جب برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے لیکن کوئی آدمی اگر معاف کر دے اور حالات کو ٹھیک کر دے معافی سے ہی حالات ٹھیک ہوں گے بدلہ لینے سے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے بدلا جو ہے ہے گنجائش لیکن اگر آپ بدلا لیں گے سامنے والا پھر اسی طرح کرے گا اور یہ غیر متناہی اور ختم نہ ہونے والا سلسلہ جاری ہوگا زمانہ جاہلیت کے اندر ایک جنگ ہوئی تھی جنگ بسوس جس میں ہوا یہ تھا کہ ایک آدمی کا مرغی کا بچہ دوسرے کے کھیت میں چلا گیا اور اس اس نے کے کے کھیت کسی پودے کو خراب کر دیا تو کھیت کے مالک نے اس مرغی کے بچے والے کو برا بلا کہا وہ اس کے ساتھ یہ ڈنڈا ادھر سے ہوا ہے اس کے حمایت دونوں طرف سے ایک دوسرے کے حمایتی آئے اور پھر جو جنگ شروع ہوئی اور پھر تو تلواریں نکلی اور چالیس سال تک یہ لڑائی چلتی رہی ہر مرنے والا اپنے بیٹے کو یہ وسیعت کر جاتا تھا کہ تو اور کام کرے یا نہ کرے لیکن اس کا بدلہ ضرور لے یہ انتقام اور بدلے کی آگ ایسی ہے کہ جو گجنے کا نام لیتی اس کے برخلاف خلاف اگر آپ معاف کر دیں گے ویسے بدلا لیں گے تو آپ کے دل کی آگ تو ٹھنڈی ہوگی لیکن یہ دوسری آگ بڑھک جائے گی اور بدلا نہیں لیں گے تو دل کی آگ رہے گی لیکن جہنم کی آگ بجھ جائے گی تو قرآن نے جہاں تینوں اصول میں نے تینوں آیتیں تین دلیلیں پڑھی تھی پہلی آیت جزا و ان برائی کا بدلا ویسی ہی برائی آگے فرماتے فمن افا و افلاح اللہ جس نے معاف کر دیا اور حالات کو ٹھیک کر دیا میں یہ عرض کر حالات ٹھیک اسی وقت ہوں گے جب معافی ہو اس کا بدلہ اللہ کی ہو قیامت کی روز اللہ کی طرف سے فرشتہ اعلان کرے گا کہاں ہیں وہ لوگ جن کا اجر اور بدلہ اللہ پر ہے یہ سب لوگ جنہوں نے دوسروں کو معاف کیا تھا اور بدلہ نہیں لیا تھا وہ کھڑے ہوں دوسری آیت پہنا آخب تم پہا بے مشرے ماؤ کی تم بھی صبر تم لہو خیر جس میں یہ ہے کہ اگر تم بدلہ لینا چاہو تو تمہارے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے کہ اتنی سزا اور بدلہ لے سکتے ہو صبر تم اور اگر تم صبر سے کام لو برداشت کر لو ہوا خیر السابری صبر کرنے والوں کے لیے بہت اچھا ہے اولائے کا لئی سا من سبیل آگے اسی میں ہے ولمن و غفر ان نالے کا لمین ازمل جو آدمی صبر اور تحمل سے کام لے گا برداشت کر لے گا اور سامنے والے کو معاف کر دے گا ان لال کا زمین یہ بڑی ہمت والوں کا کام ہے دیکھو قرآن کی تعبیر جب کسی کو معاف کرنے کا وقت آتا ہے نا اس وقت آدمی یوں سوچتا ہے کہ اگر میں بدلہ نہیں لوں گا اس کو معاف کر دوں گا تو لوگ اس کو میری کمزوری پر مضمول کریں گے بزدل ہے ہے نامرد ہے بائلا ہے بدلہ نہیں لے سکتا گویا میرے گزدل ہونے کی دلیل بن جائے قرآن اس کے برعکس کہتا ہے قرآن کیا کہتا ہے ولمن صبر و غفر ان اور کلامی ہوں جس نے صبر کیا معاف کیا یہ بڑی ہمت والوں کا کام دیکھو بھائی ایک چیز ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہے اور اس کے خلاف اللہ تعالی اور اس کے رسول کچھ کہہ رہے ہیں تو ہمیں اپنی آنکھوں کو جھٹلانا پڑے گا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا پڑے گا بات تو سمجھ میں آتی ہے ہمیں ہمیں نظر کچھ ہماری نظر خطا کر سکتی ہے ٹرین میں بیٹھے ہیں اسٹیشن پر آپ کی ٹرین پلیٹ فارم پر کھڑی ہے سامنے دوسری ٹرین ہے سمجھے نا وہ جب چلنے لگتی ہے تو آپ یوں سمجھتے ہیں کہ میری ٹرین چلی دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے آنکھ آنکھ غلط دیکھ رہی تو باہر کسی کو کملا ہو گیا ہو تو کیا ہے سب پیلا پیلا اس کو نظر آتا ہے تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آنکھیں جو دیکھتی ہے وہ اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کچھ بیان کرتے ہیں ترمیدی شریف میں روایت دو بھائی تھے ایک بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتا تھا روزانہ آپ کی مجلس میں آتا اور آپ سے فائدہ ہوتا تھا دوسرا بار کاروبار سنبھالتا تھا اس کے دل میں خیال آیا کہ روزانہ وہاں جا کے بیٹھ جاتا ہے کاروبار تو میں سنبھالتا ہوں یہ کوئی اچھی بات نہیں اس نے جا کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فریاد وہ بھی سمجھتا تھا کہ میں کماتا ہوں یہ بیٹھا بیٹھا کھاتا ہے اس لیے جا کر کے اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فریاد کی کہ اللہ کے رسول سارا کاروبار میں سنبھال رہا ہوں کھیتی باڑی میں کر رہا ہوں یہ تو روزانہ آپ کے آگے بیٹھ جاتا گویا مفت کا کھاتا ہے تو نبی کریم صاحب نے جواب میں فرمایا کا تر بھی ہو سکتا ہے کہ تم کو روزی اس کی وجہ سے ملتی ہو دیکھو وہ یوں سمجھتا تھا کہ اس کو روزی میری وجہ سے ملتی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب میں یوں فرمایا کہ تو جو سمجھ رہا ہے غلط ہے ہو سکتا ہے کہ روزی تجھ کو اس کی وجہ سے ملتی ہو اسی لیے حدیث میں آتا ہے انکم لترزقون کہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تم کو روزی ملتی ہے اللہ تعالی کی طرف سے تمہارے ساتھ مہربانی کا معاملہ کیا آج ہمارے گھر گھر میں جھگڑے ہیں کیا بڑا بھائی کاروبار سنبھال رہا ہے ہے نا باپ بڑا ہوتے جا رہا ہے کاروبار بڑے کے ہاتھ میں دیا چھوٹے چھوٹے لائن لگی ہوئی ہے کوئی اسکول جا رہا ہے کوئی مدرسے جا رہا بھی کوئی تو اسکول جانے کے بھی لائق بنا نہیں ہے اور بڑے بھائی صاحب جو کاروبار سنبھال رہے ہیں وہ ان کو یہ غرور ہے فخر ہے کہ میں سب کو پال رہا ہوں نبی یہ قریب ساتھ برباد ہے نہیں بھائی پتا نہیں کس کی قسمت کی تجھے مل رہی ہے اسی غلط فہمی کے نتیجے میں پھر توڑ ہوتا ہے پھر جناب علاحدہ ہو جاتے ہیں ہاں میں کوئی سمجھتا میں کماتا ہوں علاحدگی کے بعد پھر ساری تدبیریں آزما لی لیکن کاروبار جمنے کا نام نہیں لیتا نقصان پر نقصان ختم پھر اس وقت بھی توبہ کی توفیق نہیں نصیب ہوتی اس وقت بھی شیطان اور گمراہ کرتا ہے ضرور ان لوگوں نے کچھ کرا دیا ہے وہ تو کیا کراتے تیرے تیرے گناہوں کی نوسط تجھے جو ہے آڑے آ رہی ہے بس انہوں نے کہا اب اور عداوت بڑھ ایک سلسلہ ہے جب شریعت کی تعلیمات سے آدمی دور ہوتا ہے نبی کریم سلاسوں کی ہدایتوں کو نہیں جانتا تو یہی ساری شکلیں پیش آتی ہیں بارہ میں تو یہ کرا تھا کہ ایک وہ چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں اور ایک وہ جو اللہ کے رسول ہم کو بتلاتے ہیں حدیث میں آتا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے بعد ان کو جو دودھ پلانے والی دایا تھی ان کی رضائی ماں ایک دن آئی نبی کریم صلی وسلم کے پاس وہ ماں جو دودھ پلاتی ہے نا تو چھاتی میں جو اس کا دودھ جمع ہوتا ہے تو اس کو بوجھ معلوم تکلیف ہو جب تک کہ بچہ دودھ پی کے وہ خالی نہ ہو جائے وہاں تک اس کو جیسے پیشاب ہوتا ہے پیشاب بھرتا ہے تو جب پیشاب تک تک کریں گے نہیں وہاں تک چین نہیں پڑتا ایسا چھاتی کا حال بھی ہوتا ہے دودھ پینے والی عورت کے بچی عورت کا تو اس نے آ کر نبی کہیں سے فریاد کی کہ اللہ کے رسول چھاتی میں دودھ بھر گیا ہے اور اس کی وجہ سے بے چینی ہے اور مجھے ابراہیم کی یاد آ رہی ہے نبی کریم صلاح نے فرمایا ابراہیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں دودھ پلانے والی مقرر کر دیے دیکھو دیکھو وہ عورت نہیں دی اس نے آسمان کی طرف آنکھ نہیں اٹھائی جواب میں کیا کہتی ہے اللہ کے رسول میں نہیں دیکھوں گی آپ کی بات پر مجھے اپنی آنکھوں سے زیادہ یقین ہے حالانکہ حضور سمجھا کہ پھر نہیں آپ کہہ رہے مجھے آپ کی بات پر اپنی آنکھوں سے زیادہ یقین ہے ضرورت اسی یقین کو پیدا کرنے کی بارا میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کہتا ہے ولمن صبر غفر ان لمن ازمل امور جس نے صبر و تحمل سے کام لیا معاف کر دیا تو یہ ہمت والوں کا کام ہے یہ بزدلی نہیں ہے یہ بائلا پن نہیں ہے تو وہ ہے کیا بدلا لینا وہ بجلی بجلی ایک چونٹا بھی ہوتا ہے چونٹا مکوڑا جس کو وہ بھی قوت کے ساتھ آتا ہے کہ نہیں محمد یہ ہے کہ آج سامنے والے کہ اس کو کیا کر لے جھیل لے اسی لیے نبی ایک ساتھ فرماتی سدا صدقت کہ کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے تو صدقے کی وجہ سے مال کم نہیں ہوتا دیکھنے میں تو ایسا مال ہوتا ہے کہ صدقہ کرے گا تو ہماری جیب سے گیا لیکن حضور فرماتے نہیں کم نہیں ہوا اور کسی کو معاف کرنے کی وجہ سے آدمی کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے کوئی معاف کر دے گا تو اس کی عزت بڑھے گی اور کوئی آدمی توازو اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو سربلندی عطا فرمائے دیکھو تینوں باتیں الٹی ہیں تینوں باتیں الٹی صدقہ کرنے سے مال ہماری جیب میں سے جاتا ہے لیکن حضور فرماتے کم نہیں ہوتا معاف کرنے سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے ہماری عزت کٹ گئی لیکن حضور فرماتے بڑی اور توازو کرنے کی وجہ سے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ وہ پست ہو گیا دلیل کا اس کا مرتبہ بلند ہو اس مضمون کو بعض روایتوں میں جیسا کہ آپ فضائل صدقات میں سنتے ہوں گے قسم کے ساتھ اردو سلاد میں قسم کھا کر فرمایا اللہ کی قسم صدقے سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے عزت گٹتی گویا قرآن یہ اس لیے کہا کہ ہمارا نفس ہم کو دھوکہ دیتا ہے تو معاف کرنے کا وقت آتا ہے دنیا دھوکہ دیتی ہے شیطان دھوکہ دیتا ہے لوگ ہم کو روز ہیں اکسا ارے کام آپ کرتا ہے لوگ کہیں گے بڑا بزدل ہے قرآن کہتا ہے نہیں یہ ہمت والوں کا کام ہے اسی ایک جگہ قرآن کیا کہتا ہے کوئی آدمی اگر تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک کرے تو بھلے طریقے سے اس کا جواب ادفا بلتی ہی آسن روایتوں میں ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ یہ ادفا بلتی ہی آسن کیا ہے حضرت جبریل نے فرمایا سلمن قطع کا واقع ظلم کا واسن علامن اصا کہ جو رشتے دار تمہاری رشتے داری کا حق ادا نہ کرے تم اس کا حق ادا کرو یہ بھلے طریقے سے جواب دے وہ امن ظلم کرو کوئی تمہارے ساتھ ظلم کرے تو اس کو معاف کر دو وہ آسین علامن اصا اور جو تمہارے ساتھ برائی کا سلوک کرے تم اس کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو قرآن کہتا ہے اسی یہی تین باتیں بلتی بھلے طریقے سے جواب یہ بھلے طریقے سے جواب کیا نتیجہ ہوگا بھلے طریقے سے جواب دینے کا فیضل لتی بھائی نہ ہوا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے اور جس کے درمیان دشمناوٹ ہے دشمناوٹ ہے شتروتا ہے نہ گویا کہ وہ تمہارا پکا دوست پکا دوست بن جائے گا وہ یہ ہے دشمنی کو لیکن یہ کام بڑا مشکل وہ ما لکا وما صبر وہ ماہ کا عظیم یہ کام کون کر سکتا ہے وہی لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے صبر اور تحمل کی صفت عطا فرمائی اور جو بڑے نصیبے والے دیکھو میں میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ معاف کرنا یہ بدلا دیا یہ جواب اس طرح معاملہ اس کو قرآن با نصیبہ والا اس کو ہمت والوں کا کام کہہ رہا ہے اور ہماری عقل ماری گئی ہم اس کو کیا کہتے ہیں بزدیری اور پائلا پن سے تعبیر کرتے نوز باللہ قرآن اور حدیث کے خلاف ایسی باتیں کون مومن کر سکتا ہے دوبارہ میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن نے اجازت دی گائی کی بدلہ لینے لیکن آگے یہ فرما دیا کہ نہ لینا اچھا ہے یہی ہمت والوں کا کام ہے یہی نصیبہ والوں کا کام ہے یہی اللہ کو پسند ہے اور حضرات انبیاء علی سلاد والسلام نے یہی طریقہ اختیار کیا حضرت حود اللہ نبی نواز سلاد والسلام کو ان کی قوم کیا کہتی ہیں انا لنرا کفی صفار حود ہم تو آپ کو بیوقوف سمجھتے دیکھ رہے ہیں اور آپ ہم تو آپ کو جھوٹا گمان کرتے ہیں تو ان کی اس کہنے پر ان کے ساتھ لڑنے جھگڑنے اور آستین چڑھانے اور بڑھنے کے بجائے بہت متانت سنجیدگی اور اطمینان کے ساتھ حضرت حود اللہ والے سلام السلام کیا جواب دیتے ہیں یا قوم لئی سبھی صفات ولیکنی رسول من رب العالمین اے میری قوم میں بے وقوف نہیں ہوں اور میں تو اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں تو بات بتلا لڑے نہیں الجھے نہیں ان کے مقابلے پر نہیں آئے یہ نہیں کہ تم بیوقوف تارا باپ بے وقوف تیرا دادا بے وقوف نہیں کچھ نہیں بس تو بات تھی اس کی تردید کر دی کہ میں وقوف نہیں ہوں میں تو اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں یہ ہے مومن کی شان نبیوں کا طریقہ یہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کیا قدم قدم کا آپ کا واقعہ مشہور ہے مکہ والوں نے کی طرف سے جب کچھ مایوس ہوئی تو آپ کو خیال آیا کہ چلو تائف قبیل شکیف وہاں ہے ان کو دعوت پیش کریں آپ تشریف لے گئے وہ تو ان سے بھی زیادہ ظالم نکلے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایسے پتھر برسائے کہ آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا اور وہ لہو بہ کر کے آپ کے جوتیوں مبارک پر آ گیا آپ کی جوتیاں لہو سے تر ہو آپ نے اپنے آپ کو اس وقت ایسا بے بس محسوس کیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں اللہ عل کا شافہ الناس اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر وہ فرشتہ کیا کہتا ہے کیونکہ تائف دو پہاڑوں کے بیچ میں تھا کہ اگر آپ کہیں تو یہ بستی جن دو پہاڑوں کے بیچ میں ہے مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو ملا دوں تاکہ وہ اس پہ پس کر کے رہ جائیں نبی کریم ہیں اللہ محفل قومی اللہ میری قوم کو معاف کر دے وہ مجھے نہیں پہچانتے یہ نہیں تو ان کی اولاد ایمان لائے آپ ایمان والا مایوس نہیں ہوتا کبھی آپ نے مایوسی کا اظہار نہیں کرایا اور خود مکے والوں نے کیسی تکلیفیں پہنچائی تیرہ سال تک سے بیٹھنے نہیں دیا یہاں تک کہ تنگ آ کر اور جب تکلیف اور اظہار آسانی جو ہے ناقابل برداشت ہو گئی تو اللہ کی اجازت کے بعد ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تمام مہاجرین بھی اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تشریف دے گئے وہاں گئے ان لوگوں نے وہاں بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا لشکر لے کر وہاں پر حملہ کیا جنگ بدر ہوئی جنگ عہد ہوئی جنگ خندق ہوئی کتنی جنگ کتنے مرتبہ لشکر لے لے کر چڑھ چڑھ کر کے آئے آٹھ اسی طرح گویا مسلسل تیرہ سال تو وہ تھے پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنجیری آٹھ میں مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لیے بارہ ہزار کا لشکر جنرال لے کر صحابہ کے ساتھ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو گویا تیرہ وہ اور آٹھ یہ کتنے سال ہوئے اکیس سال کے مظالم سہنے کے بعد جب وہاں پہنچے اور مسجد حرام میں داخل ہوئے آپ داخل ہونے کے بعد آپ نے کعبہ شریف کو کھلوایا اندر کی صفائی کروائی اندر تشریف لے گئے اللہ کی حمد و ثنا دعا وغیرہ سے فارغ ہو کر تو کافی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے رہ کر آپ نے اپنا وہ مشہور خطبہ جو فتح موقع کے موقع پر دیا تھا دیا اس موقع پر پورے مکہ والے مسجد حرام میں مطاف میں آ کے بیٹھے ہوئے تھے اور اس انتظار میں تھے کہ دیکھیے آج ہمارے متعلق کیا فیصلہ ہوتا ہے اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ دشمن جب قابو میں آتا تھا تو یا تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا یا اس کو غلام بنایا جاتا تھا اب یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے اس خطبے سے فارغ ہوئے فارغ ہونے کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم میرے متعلق کیا گمان کرتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کروں گا تو حضرت سہیلی عامر جنہوں نے کے موقع پر صلاح کے وقت وہ مکے والوں کا کہ نمائندے بن کر آئے تھے بات بات پر رکاوٹیں ڈالی تھی وہ کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں ابن اخن کریم و ابن کریم آپ کو تو ہم اپنا شریف بھائی اور شریف بھائی کا بیٹا سمجھتے ہیں جب انہوں نے یہ کہا تو نبی کریم یہ نے فرمایا لا علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء آج تم پر کوئی پاس پور سا نہیں جاؤ تم سب آزاد ہو اتنا ہی یعنی کہ جان بخشی کر دی غلام بھی نہیں بیان بیانایا اور ایسی معافی دی کہ کڑوا لفظ نہیں کا تصریف عربی زبان میں کہتے ہیں کسی کو ٹونٹنگ کرنا تانو تشنی کرنا ہمارا آپ تو اگر کسی کو معاف کریں گے نا تو دو کڑوے جملے تو تو بہت زیادہ چھوڑ دیتے ایسا کر ایک تو جملے تو اس کو کڑوے کسے سنا ہی دیتے ہیں ہم سے اتنا اس کے بغیر تو رہا جاتا ہی نہیں لیکن یہاں نبی کریم شاسم نے ایک بھی جملہ کڑوا بھی نہیں سنایا لا تصریف والے کوئی بات کچھ کوئی ایک لفظ بھی تم کو آج کہا نہیں جائے گا کون ہے جو یہ معاملہ کرے گا اپنے دشمنوں کے ساتھ یہی تو وہ چیز تھی جس نے سارے مکہ والوں کو ایمان قبول کرنے پر کیا کر دیا ملازا کیا تو گویا نبیوں کا طریقہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے کیا کہ وہ انتقام نہیں لیتے نبیوں کے جانشین جو ہیں وہ یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں حضرت مولانا شاہ اسمان صاحب شہید رحمۃ ہے ان کے متعلق ہے کہ ایک مرتبہ دلی کی جامع مسجد میں بیان دے رہے ہیں پوری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی بیان کے درمیان ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے مولانا ہم نے سنا ہے کہ آپ حرام زادے حرام ہیں مسجد آپ کے عقیدت مندوں سے بھری ہوئی ایسے موقع پر کون ہے جو اپنے آپ کو ضبط کر سکے میں نے کہا ہم تو حرام ہمارا باپ حرام زیادہ ترا دادا داد اور خود اگر کچھ نہ کرے تو کم سے کم جو ان کے حوالین ہیں وہ اس کی ٹکا موٹی کر دیں گے لیکن نہیں اس کا یہ جملہ سننے کے بعد سرنا برابر بھی آپ کی طبیعت اپنی اس سے ہٹی نہیں آپ نے جواب میں فرمایا آپ کو غلط اطلاع ملی ہے میری ماں کے نکاح کے گواہ آج بھی دلی میں موجود ہیں اور پھر اپنا بیان چالو کر دیا آگے بیان بڑھا دیا ہمارا تو موڈ خراب ہو جائے کون آگے بیان کر سکتا ہے دماغ کام نہیں کر سکتا لیکن بڑھا یہ ہے نبیوں کے حقیقی جانشین جو نبی کریم اسلام کی ہدایتوں پر عمل کرتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ اللہ کے متعلق لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک نوجوان نے آ کر آپ کو تماشا مار آپ نے فرمایا دیکھ اگر میں چاہتا تو تجھے تماچا مار کر اس کا بدلہ لے سکتا ہوں لیکن نہیں میں اگر چاہوں تو حاکم کو تیری شکایت کر کے اس کے ذریعے سے تجھے سزا دلوا سکتا ہوں لیکن ایسا نہیں کروں میں اگر چاہوں تو رات کے آخری حصے میں اللہ کے حضور تیرے لیے بد دعا کر کے تجھ سے بدلا لے سکتا ہوں لیکن ایسا نہیں کروں گا اور میں اگر چاہوں تو کل کو قیامت میں میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کے حضور مطالبہ کروں تیری اس حرکت کا کے انتقام کا تو ایسا بھی کر سکتا ہوں لیکن کروں گا نہیں بلکہ اگر اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی مجھے جنت میں بھیجنے کا فیصلہ کر دیا اور مجھے سفارش کا حق دیا تو تیرے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا یہ ہے حضرات انبیاء علیہ السلام والسلام کے جانشی تو اس لیے ہمیں تو وہی ولدین ویسے اللہ والوں کی شانیں بھی مختلف ہو ایک آدمی ایک اللہ والے کے پاس آیا اور آ کر کے ان سے کہتا ہے کہ بھائی میں چاہتا ہوں اللہ والوں کی مختلف شانیں ان کی مختلف مزاج ان کا رنگ دیکھنا جیسے ہر پھول کا رنگ ہر پھول کی خوشبو الگ ہوتی ہے رنگ بھی بڑا عمدہ خوشبو بھی ہر ایک کی عمدہ ایک ایک سے بڑھ کر تو اس نے آ کر کے ان سے یوں کہا کس مصیبت میں پڑ گا جانے اپنا کام کر کہ نہیں نہیں بہت کیا تھا اچھا ایسا کر فلانی مسجد میں دلی کی کسی مسجد کا نام لیا وہاں جا وہاں تین اللہ کے بندے پہلی سب میں بیٹھے ہوئے ذکر اللہ ہمیں تصویر پڑھنے میں مشغول ہے پیچھے سے جا کے ہر ایک کو ایک ایک دھکا مار دی تو ہو گیا دیکھا واقعات وہاں تین آدمی کچھ کچھ فاصلے سے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کی یاد میں مشغول ہیں اس نے پہلے کو جا کے پیچھے سے بکا مارا انہوں نے اس کو دیکھا بھی نہیں اپنے کام میں مشغول رہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں دوسرے بزرگ کے پاس جا کر کے ان کو مکہ مارا تو فوراً اڑے اور جیسا مکہ اس نے مارا تھا ویسا اس کو مکہ مار کے بولے بولے کچھ نہیں اپنی جگہ پر بیٹھ گئے تیسرے بزرگوں کو جا کے مکہ مارا تو اس نے نے انہوں اس کا ہاتھ پکڑ کر کے آپ کو لگا تکلیف ہو گئی آپ اس کا ہاتھ سہلانے لگے اس نے آ کر کے پھر ان بزرگ کا عجیب معاملہ ہوا میں نے آپ کی ہدایت کے مطابق جا کر کے ان تینوں سے یہ کیا تو پہلے والوں نے تو یہ کیا دوسرے جو تھے نے نہیں تیسرے نہیں انہوں نے کہا دیکھ پہلے والے نے جو کیا نہیں وہ ہے اصل سنت وہ کیا ہے اصل سنت طریقہ کہ بدلا نہیں لیا اپنے کام میں مشغول رہے دیکھو بدلا لینے کے لیے آدمی کو اپنا وقت اپنی صلاحیت اپنی طاقت خرچ کرنی پڑتی ہے ہم اپنی صلاحیت کو اس کے اندر کا ضائع اور برباد کریں اللہ نے جو موقع دیا ہے اس کو اللہ کی یاد میں لگانا چاہیے جیسے کسی آدمی کو بادشاہ نے یوں کہا ہو کہ کل دس بجے آنا میں تم کو انعام سے نوازوں گا اور تمہارے ساتھ بات چیت کروں گا اب یہ اپنے گھر سے اسی حساب سے چلا جب وہاں تک پہنچنے میں آدھا گھنٹہ آدھ گھنٹہ پہلے پہنچ جاؤں نو بجے نکلا راستے میں کوئی آیا اس کا باپ دامن کھینچ رہا ہے وہ اس کو پیچھے مار رہا ہے اب اگر یہ ان سے الجھنے جائے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اسی میں پھنس جائے گا اور اپنے مقررہ وقت پر پہنچ پائے گا نہیں اور بادشاہ کی طرف سے جو انعام ملنے والا ہے اس سے محروم رہے گا اس کے بجائے وہ سوچے کہ یہ تو بیوقوف ہے مجھے اس میں الجھ کر اپنے آپ کو برباد کرنے کی ضرورت ہے چلتا ہے تو یہی اصلی طریقہ اب دوسرے بزرگوں کے متعلق انہوں نے فرمایا کہ دوسرے بزرگوں نے اللہ تعالیٰ نے جو حق دیا ہے انتقام کا دیکھو انہوں نے زبان سے کچھ کہا کہا زبان سے کچھ نہیں کہا خالی میں نے جیسا موقع مارا تھا اتنا ہی مارا کہ بس اتنا ہی بھائی کو تم فاتح ہو بعض اللہ حضرت حکیم الحمد نور اللہ عمر فرماتے ہیں کہ بعض اللہ والے کبھی کبھی بدلہ بھی لے لیتے ہیں اور اس میں بھی سامنے والے کی بلائی مطلوب ہوتی ہے ایک بات یاد رہے بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ سامنے والے کی خیر اسی میں ہے کہ اسے یہ بدلا دے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کے معاملے میں بڑا غیرت مند ہے من آدالی ولی فقد عادت تو ہو بلحر جو آدمی میرے کسی ولی سے دشمناوٹ رکھے گا میں اس کو لڑائی کا چیلنج اور الٹیمیٹم دیتا ہوں باری تعالیٰ کوئی آدمی اللہ کی شان میں گستاخی کرے نا اللہ اتنے ناراض اس کا کیا بھی ہے لیکن کسی اللہ والے کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ چھوڑ چھوڑ دے بعد مطلب تو بعد مرتبہ اللہ والے جو ہے نا اس لیے بدلہ لے لیتے ہیں کہ وہ وہ اللہ کا انتقام کا یہ نہ بن جائے بخاری شریف میں ایک روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات یعنی جس بیماری میں علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس بیماری میں قصہ پیش آیا پیر کے دن انتقال ہوا یہ اتوار کے دن قصہ پیش آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کوکھ میں درد کا احساس زیادہ بار بار اپنا ہاتھ یہاں کوکھ کے پاس درد کی وجہ سے لے جا رہے ہیں اور اس درجہ کی شدت میں آپ پر کچھ سی نیم بے ہوشی کی تعلیم اور وہ اس بے ہوشی اور درجہ میں بار بار اپنا ہاتھ جب حضور وہاں تک لے جا رہے تھے گھر میں دو لوگ موجود تھے حضرات امہات محادر آپ سر کی پاکیزہ بیویاں آپ کے چچا حضرت عباس بھی وہاں تھے اور گھر کے ہی لوگ خاندان تھے وہیں سمجھے کہ یہاں بہت تکلیف ہے تو ایک بیماری ہوتی ہے ذات الجم اس ذات الجم کی بیماری میں لدود کرتے لدود کا مطلب ایک دوا کوئی بھی دوا بیمار آدمی کو لٹا دیتے چت چت سیدھا اور یہاں موڈے کے پاس تکیا کوئی چیز رکھ کر اور سر جو ہے اس کا نیچے پیچھے کی طرف اور اس کے منہ میں دونوں کناروں پر دوا جیسے انجیکشن دیتے ہیں اس کو لدود کیا جیسی بیماری ویسی دوا اس کے مناسب حال ہوتی حضور کی اس کیفیت کو دیکھ کر گھر والے آپس میں چرچا کر رہے ہیں کہ نبی کریم سلاسم کو ذات الجم ہے ہم لدو کریں ان کی یہ بات حضور وسلم سن رہے ہیں نیم بے ہوشی کی حالت میں ہے آپ کو بولنے کی طاقت نہیں ہے اس لیے بول نہیں سکتے تو آپ سن رہے ہیں اور ان کی باتیں بھی یہ ذات الجم کرنا ارے لدود کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ہاتھ سے یوں کیا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ لدود مت ہو زبان سے آپ بول نہیں سکتے لیکن گھر والے یوں سمجھے کوئی بیمار آدمی دوا سے جو ہے نفرت کرتا ہی ہے طبیعت اس کی نہیں چاہتی آپ نے نہ کہا کوئی آپ کا نہ کہنا اسی قبیل سے ہے بیمار آدمی دوا کو نہ پسند کرتا ہے حضرت عباس جو آپ کے چچا تھے انہوں نے تو کہا نہیں نہیں لدود کرنا ہی انہوں نے فیصلہ کیا لیکن وہ تو نکل گئے اس کے بعد اور آپ کے یہ کہنے کے باوجود گھر کے جو دوسرے آپ کی بیویاں تھیں انہوں نے سب کو سب آپ کا رجوع کیا دو دعا آپ سلاسن جب مکمل ہوش میں آئے تو آپ نے ان سے مطالبہ کیا میں نے منع کیا تھا تم نے لدو کیوں کیا تو اس کے جواب میں انہوں نے ارد کیا کہ اللہ کے رسول ہم یوں سمجھی کہ آپ جو منع کرتے ہیں وہ بیمار آدمی دوا سے علاج سے منع کرتا ہے اسی قبیل سے ہے سب کو لدو کرو سب کو جتنے یعنی جس وقت آپ کو لدود کیا گیا نا اس طرح گھر میں جتنی جتنے بھی لوگ تھے سب کو حضرت عباس نے فیصلہ تو کیا تھا لیکن جس وقت لدود کیا گیا اس وقت وہ وہاں نہیں تھے تو باہر ان کو نہیں کروایا جو تھے سب کو کر یہاں تک حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ الگ روزے سے بھی ان کا بھی ردو کروایا تو بہرحال حضور نے یہ نہیں کر اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم اسلاتم کے اخلاق کریمانہ کا جہاں تذکرہ ہوتا ہے ہمیں یہ بات تو آتی ہے کہ نبی کریم اسلاتم کبھی اپنی ذات کے لیے انتخاب اور بدلا نہیں لیتے یہاں کیسے بدلا لیا تو حضرت شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے وہ فرماتے ہیں کہ یہ اشکال یہ اشکال میرے بھی ذہن میں تھا یہاں تک کہ میں نے ایک واقعہ دیکھا کتاب ایک اللہ والے تھے ایک نوجوان روزانہ ان کے پاس آ کر کے ان کی شان میں گستاخی کرتا رہتا تھا برا بھلا کہتا تھا وہ برداشت کرتے تھے کبھی جواب نہیں دیتے تھے ایک دن وہ آیا اور آ کر کے اس نے تماشا ہی مار دیا وہ بزرگ ایک دم جوش میں آئے لوگ مارو اس کو تماشا مارو خود دوسروں کو تماشا مارو تماشا مارو اب یہ کہتے رہے تماشا مارو لوگ یہ سمجھے کہ حضرت کبھی بدلا تو لیتے نہیں آج تک ہم دیکھتے رہے وہ کرتا تھا آج کہہ رہے ہیں تو آپ کے یہ کہنے کے باوجود کسی نے آگے بڑھ کر کے تماشا نہیں مارا یہاں تک کہ وہ نوجوان ڈڑام سے نیچے گرا اور ختم ان بزرگوں نے کہا دیکھو اگر میرے کہنے کے مطابق تم نے تماشا مار دیا ہوتا تو اس کی نوبت نہ آئی اس لیے کہ جب اس نے مجھے تماشا مارا تو میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب جوش میں آیا تو مجھے ڈر ہوا کہ اللہ تعالیٰ اب اس سے بدلا لیں گے تو میں نے تم لوگوں سے اسی لیے کہا تھا کہ تماشا مارو میرے کہنے سے اگر تم تماشا مار دیتی تو گویا میرے ساتھ جو گستاخی اس کا بدلہ میں نے لے لیا پھر اللہ تعالیٰ کا غضب اس سے بدلا نہ لیتا گویا اس کی موت کے ذمہ دار تم صدر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب یہ واقعہ میں نے پڑھا تو وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں جو قصہ پہ آیا اس کی وجہ میری سمجھ میں آ گئی دوبارہ حضرت حکیم الامت نور اللہ عمر قدم فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ بعض اللہ والے بدلا لیتے ہیں اس میں بھی جس کے لیا گیا اس کی بدائی مطلوب اور وہ تیسرے بزرگ کا ان پر شفقت اور رحمت خالی تھی اس لیے انہوں نے تیرا ہاتھ لے کے سہلانا شروع کیا تو بہرحال میں یہ ذکر رہا تھا کہ قرآن نے ہمیں تعلیم دی وہ لوگ جو ایسی لغو سے اعراض کرتے ہیں کنارہ کشی کرتے ہیں بےحودی باتوں کا جواب نہیں دیتے یہ تو پہلا میں یہی اختیار کر گے یعنی دیکھو بھائی آج کل کیا ہو رہا ہے آج کل ہمارے سوسائٹی ہمارا سماج ہمارا معاشرہ بہت ساری برائیوں کا شکار ہے لیکن ایک بہت بڑی برائی جو اب عام ہو چکی ہے کہ ہمارے مزاج میں جو ہے نا تحمل اور برداشت نہیں زود رنجی ذرا ذرا سی بات پر ناراض ہو جانا اور جس سے ذرا سی بات پیش آئی اس سے بدلا لینا بدلا آج لوگ ہمارے پاس آتے ہیں بھائی کیا بس آپ کیا کہیں بس جادو کرا دیا گیا ہے اب میں بھی پریشان میری بیوی بھی پریشان میرے بچے کر کے تمام لوگ نہ راتوں کو نیند نہ دن میں سکون اور ایسی تکلیفیں ایسی تکلیفیں بعض تو ایسی تکلیفیں جن کو ہم سن نہیں سکتے آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں بھائی ایسا کیوں ہوا وہ فلانے کے ساتھ ذرا سی بات پیش آ گئی تھی اور اس نے جو کہا میں بتلا کر کے یہ تو کوئی ذرا سی تکلیف اس کا اتنا زندگی بھر بیچاری کی زندگی اجیرن کر دی کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کیا یہ لوگ ایسا کرنے والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتے کیا ان کو کل کو قیامت میں اللہ کے حضور جواب نہیں دینا ہے کیا کر رہے ہیں اس طرح لوگوں کو تکلیفیں پہنچا کر کیا وہ خود سکون اور چین پا سکتے ہیں جو آدمی دوسروں کو تکلیف پہنچائے گا کبھی اس کو چین اور سکون نصیب نہیں ہوگا آپ اگر چین اور سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دوسروں کو راحت پہنچائیے جتنا زیادہ آپ لوگوں کی بھلائی چاہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ یہ راج عام کسی کی ایک مرتبہ ایک صاحب کا ایک نوجوان بیٹا اور اس پر شہر کے ایسے اثرات شہر کے اثرات اثرات بھائی کیا ہوا بس انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کا نکاح اپنے بھائی کی بیٹی کے ساتھ کر دیا رشتہ جوڑا خدا عورت یہ چاہتی تھی کہ اپنی لڑکی میرے بیٹے کے ساتھ دے میں اس نے یوں کہا اچھا تیرے بھائی کی بیٹی لایا دیکھتی ہوں اس نے جادو کروایا اس کی کڈنیاں فیل ہو گئی اور چند مدت کے بعد بیچارا دنیا سے رخصت ہو گیا اور نوجوان لڑکا ایسے تو بے شمار واقعات ہیں ذرا ذرا سی بات کے اوپر اس طرح کے بدلے اور انتخاب لینا یہ ہمارے سماج میں عام ہو گیا ایک مسلمان تو اس لیے تھا کہ اپنے بھائی کی کیا کرتا مدد کرتا اس کی تکلیفوں کو دور کرنے میں تعاون کرتا اس کے بجائے تکلیفیں پہنچانا آج ہم نے اپنے معاشرے کو اپنی سوسائٹی کو اپنے سماج کو ان ساری مسائل کا جو ہے یہ اڈا بنا دیا ہے ہر ایک پریشان ہے خود بھی پریشان دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں چین و سکون نہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگر ہم اپنا لیں قرآن کی اور بدلائی لینا ہے تو بھائی جتنا اس سے زیادہ بنے اور جیسے یہ دوسرا واقعہ میں نے سنایا اس میں انہوں نے کیا اس کے ساتھ ہیں بھائی نکاح کرنے والے کو اختیار ہوتا ہے ادھر کرے ادھر کرے اس نے کیا تمہارا بگاڑا تھا جو اس کے ساتھ بھی معاملہ کیا اس طرح کی چیزیں جو کی جاتی ہیں اور آج ہمارے سماج میں یہ چیزیں بہت عام ہوتی جا رہی ہیں ان چیزوں کو لوگوں میں یہ ہونا چاہیے کہ بھائی ایک مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ہر طرح سے راحت پہنچائے اس کو خود تکلیف ہو تو اس تکلیف کو دور کرنے کا اہتمام کرے دوسروں کی تکلیفیں دور کرو اس کے بجائے من نفس المؤمنین قربتا من قرب نفس من قرب یوم القیامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی آدمی کسی مسلمان کی تکلیف جو دنیا کی تکلیف کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے بڑی تکلیف کو دور فرمائے گا اور جو آدمی اپنے مسلمان وبد و اللہ اب نے ماں خان الدفیہ فیم کہ آدمی جب تک اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں تو بہرحال ضرورت ہے کہ اس کا مزاج بنایا جائے اور معافی معافی جتنا آپ کو چاہیے حدیث میں آتا ہے جو آدمی کسی دوسرے کو معاف کر دے گا کل کو قیامت میں جب وہ معافی کا محتاج ہوگا اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے کیا ہم یہ نہیں چاہتے قرآن میں ہے جس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ ان پر جب تہمت لگائی تھی منافقوں نے زنا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس تہمت سے آپ کو بری کر دیا وہ منافقوں کا پروپیگنڈا اتنا زبر زوردار تھا کہ اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر بعض سچے مخلص مومن بھی اس بات کو سچ سمجھ کر اس میں مبتلا ہو گئے ان میں ایک تھے ابن رضی اللہ تعالیٰ جو مہاجرین میں سے تھے ان کی ماں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ زاد بہن ہوتی تھی اور وہ غریب تھے تو ان کا سارا خرچہ کون اٹھاتا تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ بھی بیچارے یہ منافقین کے پروپیگنڈے کا شکار ہو کر اس تہمت کو یہ بھی سچا سمجھ بیٹھے اور وہ بھی اس میں مشکل ہو گئے پھنس گئے بعد میں جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات ان کی پاک دامنی کا اعلان کیا یہ معاملہ سب ختم ہوا تو یہ دیکھو ان کا سارا خرچہ حضرت بکر اٹھاتے تھے جب قرآن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی برات اور پاک دامنی نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا دی کہ میں اب ان کو خرچہ نہیں دوں گی ایک بات یاد رہے دیکھو حضرت مولانا جی صاحب کا ذریعہ نے عجیب بات لکھی کہ حضرت ابو بکر نے خرچہ بند کرنے کا اعلان کب کیا جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات اور پاکدامی قرآن میں نازل ہوئی اس کے بعد ہم اور آپ تو پہلے ہی دن سے معاملہ نمٹا دیں گے اے واہ بھائی میں خطا میری بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ ہاں، نہیں اس ان کی انصاف کی بات تھی کہ جب تک حضرت عائشہ کی برات نہیں گی وہاں تک خرچہ بند اور خرچہ بھی جو بند کیا تو وہاں اتنی صاف کاندنی فرماتے ہیں کہ اس لیے نہیں اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں دو حیثیتیں تھیں جہاں وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بھی تو ہے بیوی بھی تو ہے تو حضرت ابو بکر نے جو خرچہ بند کیا اس لیے نہیں کہ میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے ساتھ ایسا کیا اور جب اللہ نے براد کر دی تو انہوں نے قسم خالی کہ آئندہ خرچہ نہیں ہوا اندازہ لاؤ کتنا اونچا مقام ہوگا حضرت ابو بکر کا تم میں جو فضیلت والے اور مالی کشادگی والے ہیں وہ اس بات پر قسم نہ کھا کہ وہ رشتے چونکہ حضرت مستہ ان کے رشتے دار بھی تھے حالات ہیں اپنے رشتے داروں کو اور مسکینوں کو مسکین بھی تھے بل مہاجرین بھی سبھی اللہ اور اللہ کے راستے میں کیونکہ وہ ہجرت کر کے آئے تھے فو بلکہ ان کو چاہیے کہ معاف کریں اور در ادھر سے کام لیں اللہ یغفر اللہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے کہ ہم میں سے کون ہے جس نے گناہ نہ کیا ہے نا غصہ جب آتا ہے تو غصہ غصے کا ایک علاج یہ بھی بتایا گیا کہ ہم کو جی اپنے ماتا پر تو غصہ آتا ہے اس لیے کہ اس نے ہماری بات پر عمل کیوں نہیں کیا ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی باتوں پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہم پر کتنا غصہ آئے گا اور ہم جیسا اس کے ساتھ غصے کا معاملہ کریں اگر اللہ ہم سے کرنے لگے تو تو تو ہم میں سے کوئی زندہ ہی نہیں رہے گا تو بھائی تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تو ہی بون آئی یا پھر اللہ علیہ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے جب یہ آیت نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بجایا اور یہ آیت ان کے سامنے پڑھی جب پڑھی اور یہ آیت آئی یہ جملہ آیا اللہ تو ہبونا اللہ علوم کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے فوراً حضرت ابو بکر کو بلا ولہ لو ہب کو جب کیوں نہیں اللہ کی قسم میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کریں اسی وقت ان کا خرچہ جاری کر دیا ڈبل کر دیا اور قسم کھائی کہ آئندہ کبھی بند نہیں کر دیا یہ ہے قرآن پر عمل ہمارا ہاتھ میں کیا کوئی قرآن کی آیتیں سنا ہوئے حدیث سنا ہوئے ہم جو ہیں ہاں، ٹھیک ہے صاحب قرآن برابر ہاں جی لیکن یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے ساتھ گیا ہم اپنا فیصلہ بدلنے کے لیے تیار یہ ہمارا مزاج بنا ہوا بارہ میں تیار تو کر رہا ہوں یہ آئے اس میں پہلا جو مطلب ہے اس کے پیش نظر ضرورت ہے کرو گے یا نہیں سب وعدہ کرو کہ ہم اپنے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو معاف کریں گے در گزر سے کام لیں گے اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق اور دوسرا مطلب اس میں اب ایک گھنٹہ ہو گیا دعا کر دیجیے بے ہم دے کا وہ تبارہ کا سم کا وہ تعلیٰ جدو کا ولا الہ غیر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد کما تو ہکو بتاؤ بے ادن ماں تو ہکو بتاؤ رب نا ظلم نام خسرا ویلم لنا و ترہمنا لنکون من الخاسری ربنا آدنا فی الدنیا حسنتم و فی الآخرت حسنتم و بنا عذاب النار ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا وجعلنا تو ہمارے گناہوں کو معاف ہماری خطاؤں سے درگزر فرما تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا حضور کرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے طریقوں کی محبت اور خیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے اللہ تمام رضائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما دوا میں ذکر دوا میں تحت کی توفیق عطا فرما تمام میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما ہمیں ہمارے احزایات اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما ہماری تمام ضرورتوں کی اللہ کو اپنے غیر سے کفالت فرما ہمیں کسی کا محتاط اور دستنگن نہ بنا اللہ ہماری روزیوں میں برکت اور عطا فرما ہماری اولادوں کو عقائد حقہ علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات برے لوگوں کی بری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 اولادوں کو اولاد عطا فرما جن کی اولادیں نافرمان فرمان لے اللہ ان کے اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مدیو فرماوردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما اللہ جن کی ازدواجی زندگیاں ترقی کا شکار ہیں ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما حضور پاک صلی اللہ وسلم کا امت جہاں کہیں بھی ہو اس کے امام و اسلام کی جان و مال کی عزت و آبرو کی اہل و عیال کی تجارت و زراعت و کاروبار کی ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے اللہ حضور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 سے آئیں ادھر جائیں ادھر سے کوئی نہ آئے